حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم آپ کی بیٹی کو غسل دے رہی آپ نے فرمایا اسے تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ اگر ضرورت محسوس کرو تو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دینا اور آخری دفعہ کافور یا کچھ کافور ڈال لینا پھر جب تم فارغ ہو تو مجھے اطلاع کرنا جب ہم فارغ ہوئی تو ہم نے آپ کو اطلاع کی آپ نے اپنا تہبند ہماری طرف پھینکا اور فرمایا اس کو اس میں لپیٹ دینا راوی حدیث ایوب بیان کرتے ہیں کہ حفظہ بنت نے کہا اسے تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ غسل دینا اور ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کی تین مینڈیاں کنگی سے بنا دی نسائی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اکانوے